ابو سعید خدری رضی اللہ عنخو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھروں میں گھریلو سانپ رہتے ہیں تم انہیں تین بار آگاہ کر دو تم تنگی میں ہو یعنی دیکھو دوبارہ نظر نہ آنا ورنہ تنگی و پریشانی سے دو چار ہوگا پھر اگر اس تنبیہ کے بعد کوئی سانپ نظر آئے تو اسے مار ڈالو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چوراسی یہ حدیث صحیح ہے